خجب اللہ کو لکھنے کے لیے چار کا ذکر فرمایا اور پہلی بات تو ان پر جو انکشاف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا اس کا انہوں نے بتایا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان سے اور تیسری بات انہوں نے مکہ مقدمہ کا ذکر کیا کہ وہاں پر یہ بات دیکھنے میں آئی میرے کہ خواب میں مجھے حضرت حسن اور حسین اللہ نے قلم عنایت فرمایا ان تین وجوہ کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب چوتھی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی اور مدت دراز سے میرے جی میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کی رسالت کہ میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں سکون جو کہ اس انسان کے لیے جو آغاز کر رہا ہے روشنی کا باعث بنے بطب کے رتن اور جو انسان فن میں انتہا تک پہنچ گیا کمال لگتا ہے اس کے لیے یاداشت کا کام کرے یس طبی فی الحاضر ولفات اور اس میں دونوں برابر ہوں جو کوئی بھی اس میں حاضر ہے یعنی شہر کا رہنے والا ہے اور جو کوئی دیہات کا رہنے والا ہے وہ یتاور مجلس وناس اور جو مجلس میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور جن کی محفلیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہو جس کو وہ ہاتھوں ہاتھ لیں سما میں یوک اور پھر اس کے بعد میں جس مشکل میں چلا تھا وہ یہ تھی کہ انی اجد عندی میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا وہ لدیا اور میرے سامنے بھی کوئی نہیں تھا ولا خلفی و بین یادئی اور نہ میرے پیچھے اور آگے کوئی بھی ایسا نہیں تھا من اراج فل مشتبہاتی کہ میں مشکل مقامات پر اس کی طرف رجوع, کر رجوع کرتا من العلماء المنصفین من العلماء المنصفین سکار ان علماء سے جو انصاف کرتے ہیں اور معتبر ہیں وہ یو سب اور اسی طرح یہ چیز مجھے بچاتی تھی ٹھہراتی تھی قصور باعی فی العلوم المنقول مما کان علی بالقرون المقبولہ کہ پیچھے رہ جانا میرا ان علوم میں سے جو نقل ہوئے ہیں مزاج بدلا اور جو چیزیں پہلے بدیجی طور پر بغیر دلیل کے مانی جا سکتی تھی ان چیزوں کو انہوں نے دلائل کے ذریعے سے ثابت بھی کرنا شروع کیا اور ہر بات پہ کہ اس بات کی دلیل کیا ہے یہ جتنی بھی تبدیلی آئی ہے بنیادی طور پہ وہ فزکس طبیعت کا نتیجہ ہے کہ طبعی چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا پانی ہے آگ ہے ہوا ہے اس قسم کی چیزیں ہیں اور یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی کہ حد ان کے کمالات کی ہے حالات تو جب سے یہ دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے جو ان کی عقل سے بالا ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یہاں تک کہ یہ اتنا بڑھا کہ لوگوں نے کہا اللہ کا اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ خدا کی ذات اور اس کی صفات کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ زمانے میں تبدیلی کیا ہے مسلمانوں نے جو تبدیلی پیدا کی تھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو عظیم تبدیلیاں اس کائنات میں پیدا ہوئی کہ ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی تبدیلیاں آتی ہیں ایک صدی دو صدی پانچ صدیاں دس صدیاں گزر جاتی ہیں پھر جا کر کہیں کہیں تہذیب اپنی جڑیں پکڑتی ہے اور پھر جا کر انسانوں کے بدلا کرتے ہیں مسلسل دھیرے دھیرے چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں صلی اللہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ایک دو مثالیں بھی ہیں دو مثالوں کے ساتھ باہمی تقابل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بادشاہ کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا وہ مملکت کا قانون کرا پاتا تھا اور اسلام کے آنے سے پہلے اس پوری کائنات میں شرک اتنا زیادہ حاوی تھا کہ بادشاہ خدا کا مظہر سمجھا جاتا جو کچھ بادشاہ نے کہہ دیا وہ اللہ کی طرف سے ہوگی بس وہ سمجھتے تھے زمین میں حکومت ملتی اسے ہے جس پر خدا کی خاص عنایات ہوتی ہیں اور خدا کا نائب ہوتا ہے اسی لیے فرعون نے کہا کہ تم میرے علاوہ الہ غیری میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنانا چاہتے ہو اور اس کے جو کارندے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان لوگوں کا قصور یہ ہے موسیٰ علیہ صلاح کا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو خدا بنانا چاہتے ہیں تو خدا کا نائب ہوتا تھا اچھا کرے برا کرے کوئی نہیں بولتا اور پوری انسانیت اس قید میں جکڑی ہوئی ہر جگہ بادشاہتیں اور بادشاہتوں کے نظام میں سب سے زیادہ برائی یہی تھی سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ مذہب اور بادشاہت الگ نہیں بادشاہ جو کچھ کہتا تھا وہ خدا کی بات سمجھی جاتی تھی اسلام جب آیا ہے شریعت جب آئی ہے تو شریعت نے سب سے پہلے اس بات کا رد کیا تو اس نے کہا تمہارے حکمران تمہارے جیسے افراد ہیں جائزہ یا نہیں لیکن اتنا بڑا مرتبہ اس کو گرا دینا اور اس بت کو توڑ دینا اور لوگوں کو یہ یقین دلا دینا کہ تم اپنے بادشاہ کے خلاف بولو گے تو اللہ کی رضامندی تمہیں حاصل ہو جائے گی اگر اس کے غلط کاموں کے خلاف بولو گے اور صحیح کاموں میں اس کی اتباع کرو اور بادشاہ کی بجائے خلافت کو لے آئے اور خلافت میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی لوگ اٹھ کی عدالت سے چلے جاتے تھے یہ بہت بڑا فکری انقلاب تھا جو لوگوں کے دماغ میں پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ چیز ہے کہ بادشاہ اور لوگ تمہاری جیسے ہوا کرتے ہیں اور خلفا تمہاری جیسے ہیں یہ شرک کو بادشاہ کو حکومت کے نظام کو اسلام نے الگ کیا تو نتیجہ یہ کہ لوگوں میں آزادی حریت پیدا ہوئی اور لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بادشاہ اگر ظاہر ہے اور ہم لوگ اگر پڑھے لکھے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کو مانیں اس کی باتیں خدا کی باتیں تھوڑی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اور خدا کا نظام نبوت کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے بادشاہ کے ذریعے نہیں پہنچتا یہ وہ انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں آیا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں نے آزادی سے پھر سوچنا شروع کیا صدیوں کے اندر اندر جہاں اسلام زیادہ گیا اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نظام الگ ہے اور یہ نظام الگ ہے پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے بارہ تیرہ سو برس تک دنیا میں حکومت کی پھر ان کا زوال ہوا اور یورپ اور یہ جو رینیسان جسے کہتے ہیں تجدید ہوئی یعنی اگیا انقلاب دوبارہ آیا ان کے ہاں تو انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا شروع کیا اس لیے کہ ان کے ہاں عقل کا استعمال تھا ہی نہیں تو ایک عروج تک پہنچے اور اس عروج کو تقریباً انیسویں صدی کے زمانے تک گنا جا سکتا ہے تین سو برس کے عروج کے تھے ان کے اس اعتبار سے کہ وہ ایک حد سے ہی بڑھ گئے انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات اس کو بھی ثابت کرو حالانکہ سوچا جائے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کا کیسے ثابت کرے خدا کے لیے کیا دلیل ہے اس کی ذات اور صفات جو ہیں انسان پابند ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اپنے ہوا سے خمسہ کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے انسان پابند ہے عقل بتاتی ہے پھر اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے مثلا ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے اب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جب تک کہ وہ کچھ حالات کی مدد نہ لے سیٹ لائٹ آ گیا اور چیزیں آ گئی ایک حد تک ہی بات سنی جا سکتی ہے اس کے بعد نہیں سنی جا سکتی چیزیں عقل کو محدود کرتی ہیں اور اللہ کی ذات خالق ہے اب دو ہی صورتیں تھیں یا تو عقل اپنی حدود سے نکل کر خدا کی ذات اور صفات کو دیکھتی وہ ہو نہیں سکتا اور یا خدا جیسا کوئی ہوتا اور اس کو دیکھ کے کہتے کہ اللہ اس جیسا ہے یہ بھی نہیں اس لیے کہ نہیں سکم اس ہی شہید اللہ نے فرمایا میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اس حد تک انسان کی عقل اور اس کی لغت محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ید اللہ رقائے اللہ کا ہاتھ صحابہ کے رام رضی اللہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یقینی طور پر انسان جیسا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ وہ وہی ہے جو خود خدا نے فرما دیا ہے لیکن اللہ کا ہاتھ بتانے کے لیے ہم آخر کوئی لغت کوئی زبان کہاں سے لائیں کہ خدا کا ہاتھ کیسے ہم ہاتھ کے تصور سے باہر ہی نہیں نکل سکتے زیادہ سے زیادہ ہم طاقت کا تصور کر لیں گے جب طاقت کا تصور ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہم نے طاقت سے تعبیر کیا ہے اب اللہ کی طاقت کیا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان کی عقل میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں تو انقلابات کیوں آیا کرتے ہیں زمانے میں بارہویں صدی جب آئی ہے ہجری تو اس کے بعد آج سے دو سو سال پہلے یہ بات عام طور پر پھیل گئی کہ ہر چیز کو عقل کے ذریعے ثابت کرو بتاؤ یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے بخار کو انہوں نے معاف لیا بلڈ پریشر کو معاف لیا یہ چیزیں جب معیار عقل ہو گئی تو پھر عقلی معیار پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو بھی لاؤ اللہ کو بھی جانچو ماپو اسی طرح روح کا بھی وزن کرو یہ چیزیں کرو تو یہ سب کی سب چیزیں جو تھیں اس نے دنیا میں یہ مزاج بنا دیا کہ دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی اور جب دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی تو پھر آپ بتائیے کہ زکوٰۃ کیوں دیں حج کیوں کریں روزے کیوں رکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک کیوں مانیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس مقام پر یہ چیز الہام فرمائی کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا یعنی حقیقت تو اللہ نے چاہا لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم شریعت کو عقل کے مطابق بھی بتائیں کہ عقل نے اس میں کتنا کام کیا ہے اور عقلی طور پر دلائل کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں میرے جی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ایک کتاب لکھوں اچھا اور کتاب ایسی لکھوں جو ابتدا کرنے والا ہے یعنی جو اس فن میں اترے کوئی ایسا رسالہ لکھوں جو رہنمائی کرے اس انسان کی جو شریعت کو حکمتوں کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہے اور پھر دوسری طرف اتنی شاندار چیز ہو کہ تذکر تند منتقل جو انسان اس میدان میں پہلے سے کام کر رہا ہے یا شریعت کی حکمتوں کو جانتا ہے اس کے لیے ایک یادگار چیز ثابت ہو ان سے پہلے امت میں ہر دور میں لوگ کام کرتے رہے ہیں اگرچہ تھوڑے بولی سینا نے کام کیا ابن رشت نے کام کیا ہے ابن خلدون نے کام کیا ہے الدین بن عبد السلام نے کام کیا ہے رحمت اللہ علیہ اور بہت سے اور لوگ لیکن ایک صدی میں دو آدمی آ گئے تین آدمی آ گئے چار آدمی آ گئے تو گویا وہ نہ ہونے کے برابر ہوئے لیکن دلائل جو تھے وہ مسلسل چلتے رہے بہت مارکت کا مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ معجزات کیا چیز معجزے کو کیسے مان لیا جائے اور سینا نے یہ بات حل کی اشفا جس نے کتاب لکھی ہے اشفا کو پڑھنے پڑھانے والے ختم ہی ہو گئے ہوں گے شاید اب دنیا میں شفا کون پڑھتا ہے اور کون پڑھا سکتا ہے اس کو لیکن لسینا نے اس میں یہ کمال کی چیز لکھی کہ اس نے کہا یہ جتنے بھی کرامات اور یہ اللہ کے اور معجزات ہیں یہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں اور پھر اس نے عقل دلائل بھی دیے کہ میرے زمانے میں ایسے ہوا میں نے فلان سے ایسے سنا وہ آدمی جو سچ بولتا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی تو لسینا نے ان چیزوں کو بڑھایا مگر لسینا کے اس فلسفے نے اسلام کی مبادیات میں سے بھی بعض چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کوئی خود آدمی بے دین تھا بدین تھا اور اس کے ذہن میں یہاں تک شرارت سما گئی کہ اگر اس کو لوگ نہ روک دیتے تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا یہ چیزیں پھر اس سے آگے چلی ہیں یعنی جو اچھی باتیں تھیں پھر آگے کے لوگوں نے لے لی امام غزالی رحمت اللہ دور آیا فلاسفہ کا اتنا زیادہ اثر تھا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ شریعت کے جس مسئلے کو چاہتے تھے لے کے بحث شروع کر دیتے تھے اور عقل سے جو بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کرتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ رد لکھا اور غزالی رحمۃ اللہ نے تحافت الفلاسفہ لکھی اور ایک طرح کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے بہت سی چیزوں میں اور یہ فلسفہ گر جاتا یہ ساری عمارت تباہ ہو جاتی ابن رشت اگر پیدا ہو ابن رشت آیا اور اس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے رد میں کتاب لکھی صحابہ تو مرتے ہوئے فلسفے کو جان مل گئی اور اسے گویا کہ غذا مل گئی اور پھر یہ ایک نئے سرے سے زندہ ہو گیا اور اس نے بھی بہت سی غلط چیزیں لکھی ہیں جیسے اور بہت سے لوگوں نے لکھی تھی لیکن عقل کی بنیاد سے اسلام کو پرکھنا اس میں بیلنس کوئی شخصیت آتی وہ لوگ کم آئے جیسے عزالدین عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے شاہ صاحب رحمت اللہ کے اللہ نے کرم فرمایا انہوں نے کہا میری جی میں بھی آتا تھا لیکن جو چیزیں روکتی تھیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں لکھنا چاہ رہا تھا اور پھر یستوی فی والباد اس میں شہری اور دیہاتی سب برابر یعنی ایسی آسان کتاب بھی لکھوں اور اتنی عمدہ طریقے پر لکھوں کہ جو دیہات میں زیادہ لکھے پڑے لوگ نہیں ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں اور جو مسلمان شہروں میں رہتے ہیں تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی اس کو اس کتاب کو سمجھ سکیں اور پھر اسی طرح تعاور المجلس والناس اس کتاب کو سب وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں جو لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ناد نادی محفل جو لوگ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یہ سب اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں اور اپنی محافل میں اپنی مجالس میں جب بھی وہ دین پر گفتگو کریں جب بھی اہل علم اکٹھے ہوں تو انہیں پتا ہو کہ کون سا رسالہ ہے کون سی ایک چیز ہے ہوتا یوں ہے کہ جب قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے تو جو اوپر کے مزاج میں چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی باتیں پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع کرتی ہیں اس وقت قوم میں طبقات بن جاتے ہیں ایک طبقہ ایسا بن جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اوپر پڑھا پڑھایا جا رہا ہے ہم آپس میں اس پہ بات کیا کریں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو محنت نہیں کر پاتا محنت نہیں کر پاتا تو شرم سے ہی پڑتا ہے کہ جب بھی جاؤں گا یہی بات ہوگی جب بھی جاؤں گا یہی بات بحث کریں گے دوست تو لہذا شرم سے کچھ پڑھو اور کچھ ہوتے ہیں جو لالمی اور جہالت کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہر قوم میں ہوتا آیا ہے اور شاید قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا اس لیے کہ انسانوں کی فطرت ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں آپ دیکھیے اس کی مثالیں آپ تاریخ میں دیکھیں تو جس زمانے میں یہ تھے اخوان الصفا وہ رسائل ابھی مل جاتے ہیں چھپے ہوئے تو وہ فلسفی تھے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ شریعت کی خدمت کرنی چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا تو کیا جس کو کو پھیلایا انہوں نے لیکن نبے سال کی مدت میں وہ رسالے بغداد اور دمشق سے لے کے اسپین تک گئے ہر جگہ کمپنی کی تھی نا اسے مسلمان نوجوان جو تھے انہوں نے قبول کیا اور اس زمانے کی تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی شرم کے مارے اپنے دوستوں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ اخوان الصفا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس لیے کہ سب لوگ پڑھے لکھے تھے ایسے ایسے مسلمانوں کے شہر تھے جس میں محدثین کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جو کلی کے آپس میں وہ بھی ایک دوسرے سے راستے میں چلتے ہوئے بحث کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی فلاں اس کی تفسیر کیا ہے وہ اسے یہ بتا رہا تھا یہ اسے یہ بتا رہا تھا میں نے سوچا کہ یہ تو اتنے علماء ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہمارے شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تصدیق نہ جانتا یہ چیزیں ہوتی ہیں جب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر کسی طرح ہوا کرتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسا پڑھا لکھا آدمی جو امام منیفا رحمۃ اللہ کے باقاعدہ شاگرد تھے پڑھتے تھے غیر حاضری ہو گئی امام صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا بھی ابو یوسف کہاں گیا تو کسی نے بتایا سبزی منڈی میں دیکھا تھا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ کو دیکھنے گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تو سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے ہی جا رہے مزدوری کر رہے ان کی غربت کا تو پتا چلتا ہی چلتا ہے لیکن یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتنے علم والے آدمی بھی جو تھے وہ ان چیزوں میں تھے اور لوگوں میں اگر ایک ہی امام یوسف رحمت اللہ علیہ ہوتے تو لوگ نہ جانے دیتے وہاں کتنے ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آدمی کے متعلق آتا ہے کہ کوفہ میں ان جیسی ستر کے قریب شخصیات امام مالک رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب موتا لکھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو انہیں کہا گیا کہ حضرت بہت سی موتائیں لکھی ہیں موتا امام مالک آپ کی ایک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی موتا نام کی کتابیں لکھی گئی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نہیں رہے گی ڈرنے کی کیا بات ہے کہ میری کتاب مقبول نہیں ہوگی یا لوگ اسے نہیں پڑھیں گے تو مطلب یہ جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی یہ ان کے اخلاق کی دلیل تھی اور اب تک باقی تو جب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر مزاج قوم کا یہی ہوتا ہے تو وہ اخوان اتفاق سینے نہ پڑھاؤ وہ کہ کسی مزید محفل میں جا کے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا بالکل ٹھیک یہی چیز آپ کو یہاں نظر آئے گی کہ جب اس کا کال مارکس کا انقلاب آیا ہے اور کمیونزم دنیا میں پھیلا ہے تو مارکس بنیادی طور پہ وہ جرمنی میں بھی اس نے کام کیا انگلینڈ میں رہ کے کام کیا تو جرمنی میں ہیگل کا فلسفہ اتنا پھیلا یہ کتابیں اتنی پھیلی کہ وہاں پر کوئی جوان لڑکا اور لڑکی وہ باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوتا تھا وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی دوست ملے گا تو کسی نہ کسی نظریے کا ذکر چھیڑ دے گا میں نے پڑھا لکھا ہے نہیں لہٰذا شرمندگی ہوگی اس کی مثال اب بھی دے دو اب بھی مل جاتی ہے مثلاً کسی انسان کو ای میل نہ کرنی آتی ہو کسی بچے کو اور بچوں میں کہے کہ مجھے ای میل کرنی نہیں آتی تو بچے ہنسیں گے نا کہیں گے تمہیں ای میل بھی نہیں کرنی آتی تمہیں ایسی چیز بھی نہیں آتی تمہیں کمپیوٹر بھی نہیں آتا یہ چیزیں کیا ہیں یہ ساری نسلوں کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے شہاد کی ایسی کتاب لکھوں کہ لوگ جب مجلس اور محفل میں بیٹھے تو بھی اس کا تذکرہ ہاتھوں ہاتھ لیں لیکن جو چیز میرے لیے رکاوٹ بنتی تھی ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں اگر خود کسی جگہ پھنس جاؤں تو میں اس سے رجوع کروں ایسے بڑے بڑے علماء جن کے علم کا میں بھی موترف ہوں جن کے علم کا اعتراف کروں اور میں سمجھوں کہ واقعی یہ ہیں جو میری مشکلات میں مدد کر سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں تھے شاہزاد رحمت اللہ علیہ کے معاصرین میں اگرچہ بہت ممتاز سختیاں تھیں لیکن وہ اپنے اپنے فن میں تاخ تھیں شاہ صاحب رحمت اللہ جس کی چا مریت طرح مشکل شاہ صاحب رحمت اللہ کے معاصرین میں سلسلہ نقش بندیا کے امام حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں جاتے تھے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنے اور جا کر حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت مکتوبات شریف میں یہ جو عبارت ہے اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت نظام رحمۃ اللہ سمجھاتے تھے اور بارہا ایسے ہوا کہ شاہ صاحب جب تشریف لے گئے تو حضرت اور فرمایا شاہ صاحب نہیں سمجھے دیکھنا پھر دوبارہ آئیں گے پھر سمجھیں گے اس بات بڑا سوال دیا تھا اللہ نے جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اور میں اپنے دور کے امام تھے اسی طرح ہوتا تھا اور ہوتا رہا کہ وہ ایک ایک فن میں گویا اپنے سے بہت آگے تھے لیکن ایسی جامعیت جو شاہ صاحب رحمت اللہ میں آگے تھی بہت کم تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پوری دنیا مجھے دکھائی گئی عالم کشف میں جب سے میری ہتھیلی تو میں نے دیکھا ایک شہر کو اور وہاں پر بہت جگمگاہٹ کی روشنی اور اس میں بھی ایک ستارہ ایک چراغ تھا جو بہت روشنی دے رہا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو یہ تمہارا شہر دہلی میں نے کہا یہ روشنیاں کیا انہوں نے کہا یہ روحانیت کے مراکز ہیں یہاں سے لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں ہدایت ملی ہے یہ وہ مشاعر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کیا تو میں نے کہا یہ سب سے زیادہ روشن چراغ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ تمہارے جو صوفی ہیں مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ یہ ان کا دل ہے اس میں اتنا نور ہے اس سے اتنی ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں میں واقف ہوا حضرت کی عظمت سے تو ان کے معاصرین ایسے تھے لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں جو کام میں کرنا چاہتا تھا اس میں علماء مل جائیں مجھے ایسے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا رحمہ اللہ یہ تین یا چار اور بعض میں تین آتا ہے بعض میں چار آتے ہیں تبا تابعین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو چیزیں پھیل جائیں گی ایک تو جھوٹ پھیل جائے گا اور ایک فرمایا تھا جہالت عام ہو جائے گی تو جھوٹ تو ایسا پھیلا ہے ایسا پھیلا ہے کہ اس دن سے لے کے اب تک اس جھوٹ سے جان نہیں چھٹی امت کی اچھا دور رہا یا برا دور رہا حکمرانوں سے لے کے عوام تک جھوٹ کا راج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ پھیل جائے اور پھر یہ بھی بتایا تھا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے لوگوں نے ان سے شکایت کی حجاج نے مظالم کی تو انہوں نے کہا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر وہ دن جو مجھ سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوگا وہ زیادہ شرف اپنے ساتھ لے کے آئے گا تو زمانے میں جو تغیر اور تبدل تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تابعین تبا تابعین وہ دور تو مقبول لوگوں کا تھا ایسے کوئی لوگ مجھے ملتے جو لوگ کام کرتے یا یا, یا وہ جو علوم ان کے زمانے میں تھے میں ان علوم کو حاصل کرنے میں کافی رہ گیا یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کثر نفسی ہے اور یہ مقام عجیب ہے وہ یہ کہ عقل لوگوں کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شخص کو اللہ نے کمال دیا ہے کمال ہے یہ نہیں ہوتا خدا کو منظور یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا رہے اور جتنا بھی مٹتا رہے گا حقیقت میں اللہ کے ہاں اتنی اس کی عظمت بھی ہوگی اور اس کے علوم میں برکت بھی ہوگی تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں دوسری میری یہ مصیبت یہ تھی تیسری چیز جو مجھے پھسلا رہی تھی اس مقام سے پھسل جاتا تھا میں وہ یہ کہ میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں جب جہالت ہے اسدیت ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی جہالت تو بہت زیادہ ہو گئی اس لیے کہ وہ صدیاں جو تھی ان میں جہالت شروع ہوئی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر بھی ان کا کچھ چرچا تھا لیکن اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو آہستہ آہستہ مغلوں کا زوال شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ملک میں علمی مراکز بھی اجڑنے کیونکہ بادشاہ علوم کی سرپرستی کرتے ہیں کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں پر پورے دین کی گویا عمارت کھڑی ہے لیکن ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس مسئلے پہ لکھوں لہذا یہ لکھتا ہوں یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اور میں یہ تحفے میں فلاں آدمی کو پیش کر رہا ہوں امام راضی رحمت اللہ جیسا انسان اس شخص کی کوئی کتاب بھی نہ ہوتی تو تقدیس الکلام بس ایک کتاب ہے تو ڈیڑھ سو صفحے کا رسالہ ایک لیکن اس کمال کی چیز ہے تقدیس الکلام کے پورا علم کلام اور باری تعالیٰ کی تمام صفات کی کی بنیاد بنیادی جو مباحث ہیں اس نے امام راضی رکھے ہیں اور راضی رحمت اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں سلطان وقت اتنے منصف اتنے اچھے ہیں کہ میں نے چاہا کوئی تحفہ پیش کروں اور ان کے لیے میں نے یہ رسالہ لکھا ظاہر ہے جب یہ رسالہ پہنچا ہوگا تو انہوں نے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا ہوگا ہوتا ہی تھا کہ علماء کام کرتے تھے محنت کرتے تھے بات پہنچتی تھی تو وہ اتنا کچھ دے دیتے تھے اتنا کچھ کر دیتے تھے کہ علماء کو پوری زندگی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہو پڑھتے رہو اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہو نتیجہ اس کا یہ کہ عمومی معاشرے میں تعلیم عام تھی اور تعلیم کی مفت اور جو لوگ اچھا پڑھتے تھے اساتذہ جب دکھ دیتے تھے کہ یہ یہ شاگرد اچھا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ وظیفہ مقرر کر دیتی تھی پھر گورنمنٹ حلقوں سے اپنے وزرا کو لے لیتی تھی وزرا کے پاس بھی علم ہوتا تھا تو بادشاہ اس کے یہاں علمی مجالس ہوتی تھی اس کے جاہل آدمی کا بادشاہ بننا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا محمود غزنوی کے متعلق آپ دیکھتے ہیں اس ایک کئی مثالیں ہیں سینکڑوں ہزاروں تو نہیں کہتا لیکن سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی اس محمود غزنوی کو دیکھ لو محمود غزنوی کو اتنا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اتنا کتابوں کا شوق تھا کہ اس شخص نے علوم کو پڑھا اور جن علوم کے متعلق وہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اس نے کہا ان کتابوں سب کو میری مملکت سے نکال دو مطلب نجوم تھا اس نے کہا لوگوں کا عقیدہ اور اعتقاد خراب کرتے ہو اور نجوم کے موبائل میں نکالو ان کتابوں کو محمود غزنوی نے پوری کوشش کی کہ تین آدمی اس کے ہاتھ آ جائے ان میں سے ایک البیرونی تھا اور ایک یہ گولی سینا تھا گولی سینا کو پتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس نے مروا دینا اس لیے کہ گولی سینا بنیادی طور پر کرامی تھا اور کرامی کرامتی تھا اور ان لوگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں اتنی زیادہ گمراہی ہو گئی تھی کہ خلافت آجز آ گئی تھی ان لوگوں سے اور یہ بیت اللہ سے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے حج انہوں میں نہیں ہونے تھی ایسے سال گزرے ہیں چودہ سال کہ مسلمانوں نے حج کیا اور حضرت بیت اللہ میں نہیں تھا یہ اٹھا کر لے گئے اتنا غلبہ ہو گیا تھا ان پہ اور تاریخ آپ پڑھیں گے تو آخر درخواست کی گئی محمود غزنوی سے کہ ان ظالموں کا کچھ علاج کرو اس اللہ کے بندے نے انہیں سزائیں دی قتل کیا مارا تب جا کر یہ کتنا ٹھنڈا ہوا وہ گدنا یہ کتنا کسی کے قابو میں آ سکتا تو محمود غزنوی غزنا کو اس نے بھر دیا تھا کتابوں بیرونی آیا ہے اس نے اس سے کہا کہ یہ چیزیں لکھو یہ چیزیں لکھو بیرونی نے دنیا کا نقشہ تیار کیا اور چیزیں کی جو بھی اس نے کارنامے انجام دیے تو اسے چاندی سے تول دیا دو مرتبہ چاندی سے تول کے اور وہ ساری چاندی اس کے حوالے کر دی گئی کہ یہ رکھو اور تم اپنے استعمال بادشاہ کو بادشاہ جو تھے علماء کو سونے میں تول دیتے تھے کہ اتنی زبردست چیز تھی ملا عبد الحکیم سیال کوٹی تھے اب سیال کوٹ کیا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن پورے ہندوستان میں شہرت تھی کہ یہاں ایسا آدمی بیٹھا ہے جسے آپ کا پڑھنا چاہیے اور ملا عبدالحکیم سیال کوٹی کو شاہ جہان بادشاہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں دو مرتبہ سونے سے دلوائے تو آپ سوچیں کہ اگر فرض کر لو وہ مولوی صاحب کا وزن بھی ممکن ہے زیادہ ہو تو ڈیڑھ دو سو کلو سونا کسی کو مل جائے دو مرتبہ مل جائے تو وہ لوگ پھر لکھتے تھے اسی لیے وہ ہے بھی لطیفے کی بات لیکن ہے تو حقیقت کہ ملا الحکیم سیال کوٹی جب بلائے گئے دلی تو ان سے کہا گیا کہ سونے میں تلوانا تھا رسم ہوئی باقاعدہ لوگوں نے مبارکباد دی تو بادشاہ نے کہا کہ کھانا آج جو ہے وہ پہلی بیڑے میں کھائیں تو کشتیاں سمندر اس میں دریا میں چل رہی تھی اور دریا میں بھی بھی آنی تھی اور بادشاہ جو ہے کھانا لایا گیا مصروف تھے کھانے میں اور اچانک کشتی جو تھی اس میں چھولے لگنے لگے اور پانی زیادہ آ گیا معمول کی بات تھی ملا عبد الحکیم سے الکوٹی نے اپنے کپڑے چیزیں سمیٹنی شروع کی تو پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا تو جہان کو زیادہ تجربہ تھا وہ ہستا رہا اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کچھ ہو گیا تو پھر اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا یہ معمول کی چیزیں ہیں اور سمندری سفر میں دریائی سفروں میں یہ ہوا کرتا ہے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہے مگر میرے لیے بڑا مسئلہ ہے تو اس نے کہا شاہ جہان بادشاہ نے کہ وہ کیا کہ اگر تم مر گئے تو خیر سے چار تو بیٹے ہی موجود ہیں تمہاری سلطنت کو سنبھالنے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے گرد و پیش میں پوری صدی میں کوئی آدمی جیسا نظر نہیں آتا اس علم کا کیا ہوگا جسے میں نے حاصل کیا تو شاہ جہان چپ ہو گیا اور بات واقعی ایسی تھی کہ تم مرے تو سینکڑوں جو بادشاہ سنبھالنے کو تیار ہے مجھے کچھ ہو گیا تو باقیوں کا کیا بنے گا یہ چیزیں تھیں علماء لیکن نتیجہ یہ نکلا اور رحمت اللہ علیہ کی حکومت کے ختم ہونے کا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا ان کے انتقال کے بعد ان جیسا آدمی نہیں آ سکا جو حکومت کو سنبھال تھا بڑا دانا آدمی تھا اس نے اپنی ساری مملکت وفات سے پہلے خود ہی چار حصوں میں تقسیم کر اسے بھی پتا تھا کہ بیٹوں میں یہ حیثیت ہی نہیں اس نے چار ٹکڑے کر دیے اپنی حکومت کے اس نے کہا چاروں سنبھال لو بیٹو اور آپس میں لڑنا تھا یہ کام نہ کرنا اور پھر اس نے کہا کہ مغلوں کے خون میں بغاوت رہی نے کہا بغاوت ہمیشہ خاندان میں رہی ہے لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں نہ لڑو اپنی اپنی حکومتیں کرتے رہو لیکن ہوا ہوئی جو ہونا تھا اور اس کے بعد علم کا بھی سوال شروع ہو گیا یہاں تک کہ لاہور میں جو اس کے بیٹے تھے آزم انہوں نے یا تو شیت قبول کر لی یا شیعت کے بالکل قریب ہو گئے اور ایک جگہ جمعہ پڑھنے گیا اور خلفائے اربا کا نام جب مودی صاحب نے خطبے میں دیا اس نے بعد میں بلایا اور اس نے کہا مودی صاحب یہ لاہور جیسے شہر میں خلفائے حربا کا نام یہ اس کھاتے میں آپ کو صرف حضرت علی اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام ان کا نام لینا چاہیے تھا یہ اس نے کہا تو انہوں نے کہا مجھے دو تمنا تین ایک تمنا تھی کہ حج کر لوں وہ ہو گیا ایک تمنا تھی کہ قرآن پاک یاد کر لوں وہ بھی ہو گئی اور تیسری تمنا اللہ سے شہادت کی کی تھی تو شاید آج وہ پوری ہونی ہے اس نے کہا یہ بھی کر دیتے اس نے کہا میں صحابہ رضی اللہ کا نام نہیں چھوڑ سکوں گا جمعے جب بھی ہوگا میں ضرور لوں گا تو اس نے کہا تم لوگے تو یہی ہوگا پھر اس نے شہید کروا دیا تو یہ ایک طرح سوال آتا گیا علم میں پھر جب مسائل بڑھے معاش کے مسائل بڑھے اور کو دیکھیں اس کے سارے کارنامے ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ یہ جتنا درس نظامی اب یہ جتنے مولوی صاحبان پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ فرنگی محل ایک فرانس کا تاجر آیا اس نے لکھنؤ سے باہر وہ ایک محل بنایا بہت بڑا اپنے لیے وہ چلا گیا وقت کے ساتھ تو جو اس کی جائیداد جو چیزیں تھیں یہاں چھوڑ گیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ محل اور اس کی جتنی چیزیں تھیں ان کو اور آپ مدرسہ قائم کیجیے اور آپ پڑھیے پڑھیے فرنگی محل کے علماء اب تک ان کا اثر ہے اور فرنگی محل بہت بڑی چیز تھی اب تو خیر لکھنؤ کے بالکل بیچ میں ہی آ گیا بلکہ لکھنؤ کے بیچ میں کیا ایک کنارے پر آ گیا لکھنؤ والے انہوں نے کون سا کتاب و سنت پڑھنی تھی اس لیے ہندو ہر زمانے میں وہ علم پڑھتے رہے جو مارکیٹ میں راج اس لیے ہندو بہترین فارسی لکھتے پڑھتے تھے مسلمان علماء کے مقابلے میں ہندوؤں کی بات کہ مسلمان حکمران ملازم وہ رکھتے تھے جو فارسی کمائے پھر جب فارسی ختم ہوئی انگریزی آئی ہندو انگریزی میں آگے بڑھ گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طور پر برقرار رکھنا تھا آخر پیسے کمانے گئے ہندوؤں میں بہترین انگریزی میتھمیٹکس کا دور آیا تو ہندو بہترین میتھمیٹیشین ہوئے وجہ اس کی ہے کہ مارکیٹ کے علوم یہ تھے اب بھی آپ دیکھ لیں تو مارکیٹ کے جو علوم ہوتے ہیں ان کی لوگ قدر کیا کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کے جب زمانہ آیا ہے تو اس زمانے کے آتے آتے علم میں بڑا زوال آ گیا تھا پھر اس کے بعد تو بالکل ہی زوال آ گیا یہاں تک کہ اللہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی مر جاتا تھا تو چودہ چودہ میل پندرہ پندرہ میل تک کوئی مولوی نہیں ملتا تھا جنازہ پڑھا اتنی جہالت میں گزری ہے وہ ڈیڑھ دو سو سال خالص جہالت میں گزرے ہیں پنجاب میں اس زمانے میں پھر بھی کچھ تعلیم ہوتی تھی پنجاب کو تعلیم سے محروم کیا انگریزوں نے انہوں نے کہا اگر اتنے پڑھے لکھے پنجاب والے ہو گئے تو ہندوستان کی حکومت مشکل ہو جائے گی اس لیے ان کو بالکل تعلیم سے محروم کر دو اس زمانے کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں شاید یہ بات ذرا سی ہٹ گئی ہے لیکن ایک مختصر سی بات کریں پنجاب میں یعنی ملتان لاہور اور اس کے درمیانی علاقے اور گجرات اور جیلم تک اسی فیصد لوگ پڑھے لکھے تو انگریزوں کو یہ ڈر ہوا کہ جب اسی فیصد پنجاب کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو یہ لوگ اگر لڑائی پہ آ گئے چکوال میں یہ نسلیں ایسی ہیں جو مارشل ریسز کہلاتی تھی ان کے نزدیک انہوں نے کہا پھر بنے گا کیا انہوں نے کہا ان چیز سے تعلیم کو ختم کرو تو تعلیم کو ختم کرنے کے لیے جو سفارشات بھیجی گئی لاہور میں وہ ہے نا ایس ایس کالج جس کے پرنسپل نے جو سفارشات لکھی تھی اس میں اس نے ایک چیز یہ بھی لکھی اس نے کہا کہ جتنے اساتذہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں مدارس میں پڑھاتے ہیں گورنمنٹ جن کو تنخواہ دیتی ہے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ان کی تنخواہیں بجائے گاؤں کے نمبردار زمین یا اس کے ذمے جو ہوتا ہے اصل مکھیا اس کے ذمے لگانے کے بجائے آپ ہیڈ کوارٹر میں گئی یہ تبدیلی آپ کریں گورنمنٹ نے کر دی ہوتا یہ تھا کہ گاؤں میں اشر جمع ہوا گاؤں میں پیسہ جمع ہوا رکھ لیا وہ جو زمیندار ہوتا ہے کیا کہتے ہیں نمبردار پیسے رکھ لیتا تھا وہ گاؤں کے مولوی کو استاد کو ہر مہینے پیسے دے دیتا تھا مولوی صاحب بھی پڑھاتے رہتے تھے انہوں نے کہا آپ اس نظام کو توڑیں اور تنخواہ کا نظام یہ مقرر کریں کہ گاؤں کے جتنے استاد ہیں وہ شہر میں ہیڈ کوارٹر میں آ کے تنخواہیں لیں تو جب ہیڈ کوارٹر میں آتے تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے تو دو دن تین دن آنے میں لگ گئے دو تین دن جانے میں لگ گئے پھر شہر کی مصروفیات تو تین چار ہفتے پڑھائی تین ہفتے رہ گئی پڑھائی میں فرق پڑنے لگا تو اس ایک تجویز سے بیس پچیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تعلیم کا معیار کہیں سے کہیں جا پہنچا اور بچے فیل ہونے لگے انگریزوں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے اس طرح اس نظام کو کم کیا جائے تعلیم کو کم کیا جائے اور پھر تعلیم کا رجحان چونکہ اسکولوں کی طرف ہونے لگا تھا اور پیچھے رہ گئے تھے مدارس تو مدارس میں اسی اعتبار سے مولوی کم پیدا ہونے لگے یہاں تک کہ حضرت شیخ رحمت اللہ اللہ کہتے تھے اور وہ جب معاشرہ سے واپس آئے تو کہتے تھے کہ مودی صاحب اب تو پھر کوئی مل جاتا ہے جنازہ نکاح پڑھانے کے لیے ایسا دور ہم نے دیکھا کہ چودہ چودہ میر تک گھوڑا بھیجتے تھے مودی صاحب کو لاتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتا تھا ورنہ مولوی نہیں ملتے اور اگلی بات کہیں حضرت فرماتے تھے مولوی کم تھے لیکن مرتد نہیں ہوتے تھے فرما فرماتے مولوی بہت تھوڑے لیکن ایمان کے ایسے پکے تھے کہ کوئی چیز انہیں اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکی اب ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مولوی اتنے ہو گئے اور انگریز خرید لیتا ہے فرماتے تھے یہ کیا فرق پڑ گیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جہالت پھیلی اصلیت اور اتباع ہوا یعنی اپنی خواہش کی پیروی کرنا اور پھر فرماتے ہیں بہت اچھی بات کہ جی بے آرائی ردیہ وہ کلر ان بے آرائی ردیہ جو بیکار رائے ہوتی ہے کسی شخص کی وہ اس پر بھی مر مٹتا ہے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا جب ہر آدمی رائے دینے والا اپنی رائے پہ مر مٹے گا ایسا دور آ جائے گا قیامت کے نزدیک کہ آدمی کہے گا جو میں کہتا ہوں بس سب سے اچھی بات یہی تو عرض کیا گیا کہ پھر اس کا حل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ جانا شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارا زمانہ ایسا آگے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے میری رائے سب سے بہت بہتر ہے اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مظلومیت دین کے ساتھ ہے یہ کہ جس کو دو لفظ بھی پڑھنے نہیں نہ آتے وہ بھی کہتا ہے کہ مفتی اعظم سے کم میرا کتاب نہیں سب سے اچھا آدمی میں اور جو یقینی طور پر لوگوں کو پیسے دے دے کے اپنے نام سے کتابیں لکھواتے ہیں اللہ کی شان ہے وہ بھی شیخ الاسلام بنتے ہیں ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں جن کے متعلق یقینی طور پر پتا ہے کہ خود اس سے اسی کی کتاب کو پوچھ لو کہ زورے والا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اس میں کیا کیا ہے تو اس نے اپنی کتاب بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی اس لیے کہ لکھی کسی اور نے اس نے کون سا پڑھنی ہے حالانکہ دیکھو یہ شیخ الاسلام اتنا بڑا عہدہ تھا کہ قانونی اعتبار سے ملک میں یہ امیر المومنی کے تحت آتا تھا لیکن مملکت یعنی درجہ جو قانون کے تحت متعین ہوتے مگر قانون میں حکم اس کا امیر المومنی پہ چلتا تھا یعنی کہیں بھی عدالت میں مقدمہ آ گیا تو شیخ الاسلام کا فتویٰ چلتا تھا خلیفت المسلمین اس کے تابع ہوتے ترکی کے خلیفت المسلمین تھے یہ امیر المومین کہلاتے تھے سارے یہ چار ساڑھے چار سو سال نے ان کے پاس نہیں ہے لیکن کسی کام میں بھی یہ لکھ کے باقاعدہ بھیجتے تھے کہ شیخ الاسلام سے والا کہ وہ کیا کہتے ہیں بیت اللہ کی عمارت بنانی تھی انہوں نے ترکوں نے تو بیت اللہ کی عمارت بنانے کے لیے بہت اس نے کہا جو اس وقت کے خلیفہ وقت تھے کہ مراد وہ چاہتے تھے بنائیں لیکن انہیں پتا تھا اور انہوں نے اس کو خوشی سے تسلیم کیا ابھی سعود اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے اس دور کے انہیں باقاعدہ خط لکھا فتوا مذاکرات اخبارات میں انٹرویو اور اخبارات میں یہ چیزیں تو ان لوگوں کو دیکھو ایک حدیث کا نہیں پتا اور دین کے بارے میں وہ ایسی رائے دیتے ہیں کہ کیا ضیاء الحق کے زمانے میں شرعی عدالت کے ایک جسٹس چیف جسٹس شرعی عدالت کے مقرر ہوئے تو کسی کتاب کے غرض سے میں گیا ہوا تھا ادھر فیصل مسجد کے ساتھ جو لائبریری ہے تو وہ صاحب بھی گھوم رہے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پر خود ہمارے سامنے کہا کہ ہاں قرآن کریم میں پڑھ لیتا ہوں تو کسی نے پوچھا کہ کیسے پڑھتے ہیں آپ یہ تو مسئلہ ایسے ہے تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں پڑھ سکتا انگلش میں پڑھ سکتا تو جو انگلش میں رومن انگلش میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی جسٹس ہے شرعی عدالت ہے یہ زوال کا حال ہے اور وہ چاہیے جو زبان بولے حکومت کی تو پھر شیخ الاسلام ہو یا شیخ الحدیث پھر سب چیزیں ہو سکتی یہاں پر شاہ صاحب کہتے ہیں میرے زمانے میں یہ مصیبت ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے پر مٹا ہوا ہے وہ ان المعاصرت اصل المنافرت اور یہ دیکھو کہ منافرت وہ معاصرت سے پیدا ہوتی ہے دو فکرے آخر پہ شاہ صاحب نے کہیں انہوں نے کہا جب ہم اصل جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کا اعتراف نہیں کرتے جب ہم اثر ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے التباس خدا بالکل ملتی جلتی چیزیں بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے اور انسان آزمائے جاتے ہیں اسی طرح سے اس کی آسان مثال آپ دیکھیں نا تو جب فصل اگتی ہے تو فصل میں گندم میں مختلف دالوں میں بالکل انہی جیسے پودے ہوتے ہیں اور زمیندار دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ گندم نہیں ہے یہ کوئی اور بوٹی ہے وہ کھا دیتا ہے یہ ہے التبا اشتباف پر لگانا ایسے ہی کرتا ہے علیہ السلام والسلام آئے کافروں کو جو بہت بڑے بڑے شبہ تھے ان میں سے ایک بڑا شبہ انہیں یہ بھی تھا کہ ان کا اللہ شروع میں ہماری جیسے ہی تو آدمی ہے یا کل کا کل وہ وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور وہی پیتا ہے جو پانی ہم پیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کو جو ہم جیسے ہی ہے ہم پہ فضیلت حاصل ہو جائے یہ ہوا کرتا ہے اس طرح تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق کی ہوتی ہے ان کی نگاہ پہچان جاتی ہے کہ کھاتا پیتا ہماری طرح ہے بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے لیکن یہ وہ ہستی نہیں ہے جو ہم ہیں ہم نے اور اس میں صرف ظاہری مشاورت ہے انسانیت کی مگر نہ اصل کے اعتبار سے اس کا معاملہ کچھ اور ہے اور یہی چیز مسلمہ صاحب کو پیش آئی اس کا قبیلہ بڑا تھا اس کا جتھا بڑا ہو گیا گروہ بڑا ہو گیا اس نے دیکھا ایک آدمی اس طرح اٹھا ہے چالیس سال کی عمر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے دس بارہ پندرہ سال بہت تکالیف برداشت کی پھر اس کے بعد پورا عرب پتا کر لیا اور اس دانے کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے پیچھے تو وہی کی تعریف تھی اللہ کی تعریف تھی اس نے کہا میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا میرے ساتھ بھی ایسی ہو جائے گا یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہ معاصرت جو ہوتی ہے ایک ہم اثر دوسرے ہم اثر کا اعتراف کرے یہ بس ایک ہی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کسی انسان کا تزکیہ ہوا ہو کسی انسان کا نف مٹا ہوا ہو نا تو اپنے سے زیادہ اعتراف کرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے وہ خوبیاں ہیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنا نفس مٹا ہوا اور اگر اپنا نفس زندہ ہو تو پھر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا اور دوسرے انہوں نے کہا کہ منسن پکا جس کا عہدے اور جو آدمی بھی لکھتا ہے وہ ضرور تنقید کا شکار ہوتا ہے یعنی جو بھی کتاب لکھے گا پھر اس کے بعد اسے ضرور لوگوں کی تنقید برداشت کرنا پڑے گی کتاب تو اللہ ہی کی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے باقی جو کچھ بھی انسان لکھتے ہیں اس پہ تنقید ہوا کرتی تو اس وجہ سے گھبرانا تو نہیں چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آتا رہا کہ میرے زمانے میں وہ علماء بھی نہیں پھر میں لکھوں گا تو اس پہ تنقید بھی ضروری ہوگی تو میں کیا کروں پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے پیراگراف میں اپنی اس تجزب کا ذکر کیا ہے کہ پھر میں نے یہ کیسے لکھا یہ تو گرمیوں میں قصہ چلے گا سامان ہے بندوبست مغرب سے کر لیتے ہیں مغرب کے بعد دیر ہو